حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول میں اپنا کتا چھوڑتا ہوں وہ کسی شکار کو پکڑ لیتا ہے لیکن میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس کے ساتھ اسے زبا کر سکوں تو میں کسی تیز دھار پتھر یا لکڑی سے اسے زبا کر لیتا ہوں تو کیا یہ درست ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خون بہا جس چیز سے بھی ہو سکے اور زبا کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار تین سو نو